اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے اذا السماء سطرت جب آسمان چر جائے گا وہ عیدل اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے وہ عیدل بہارو اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی علمت نفس ما قدمت اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا یا الانسان ما غرک بربک الكریم اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکا لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا فی ای صورت ما شاء رکبک جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا بالدین ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں الكاتبين وہ معزز لکھنے والے ما تفعلون جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں ان الابرار لفی نعیم یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بدکار لوگ ضرور دو زخمی ہوں گے یسلون ہے یوم وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے غور اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے وما ادراك ما يوم الدين اور تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے تم يوم الدين ہاں تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے یوم لا نفس لنفس والامر یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا